يا الذين عليكم لا يضركم من ضل اهتديتم الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے پھر وہ تم سب کو جتلا دیں گے جو کچھ تم سب کیا کرتے تھے سامعین سائد کی تفسیر سماعت کیجیے علیکم انفسکم کی تفسیر اور امر بالمعروف اور نہیں کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی ذات سے ٹھیک رہو نیکیوں کی ممکنہ کوشش کرتے رہو جس نے آپ اپنی اصلاح کر لی چاہے قریب و بعید کی ساری دنیا فساد پذیر ہو تم پر کوئی آنچ نہیں جب بندہ حلال و حرام میں میری اطاعت کرے تو کوئی کتنا ہی گمراہ کیوں نہ ہو جائے اس کو کوئی مدرت نہیں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دیں گے کہ تم اچھا کرتے تھے یا برا کرتے تھے جس کا عمل نیک ہوگا اس کو اچھی جزا ملے گی اور جس کا بد عمل ہوگا اس کو بری سزا ملے گی اس آیت کے مفہوم سے یہ دلیل نہیں لی جا سکتی کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا ضروری نہیں رہا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی پھر کہا اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو لیکن اس کے مفہوم پر اس کو نہیں رہنے دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کوئی گناہ کی بات دیکھے اور پھر اسے غیرت نہ آئے اور غصہ نہ آئے تو کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو عذاب میں گھسیٹ لیں اے لوگو جھوٹ بولنے سے بچو جھوٹ انسان کو ایمان سے ہٹا دیتا ہے یہ روایت سنن ابی داود نیز سنن ترمیزی کی ہے ابو امیہ شعبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم تو انہوں نے کہا کہ تم نے واللہ بہت ہی باخبر آدمی سے پوچھا سنو میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا تم اپنی اپنی پگڑی سنبھالنے کے بعد بے فکر ہو کر نہ بیٹھ رہنا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر برابر کیے جاؤ اس وقت تک کہ لوگ تنگ دل اور تنگ حوصلہ ہو جائیں زکوٰۃ نہ دیں خواہشات کی پیروی کرنے لگیں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگیں ہر شخص اپنی ہی رائے پر اڑنے لگے کسی ناصح یعنی نصیحت کرنے والے کی کچھ نہ سنیں اس وقت الگ تھلگ ہو جاؤ نابکاروں کو اپنی حالت پر چھوڑ دو تمہارے بعد ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں دم ساد کر بیٹھ رہنے والا ایسی مشکلات میں ہوگا گویا آگ کو ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے اپنے آپ نیک عمل کر لینے والا گویا پچاس آدمیوں کے نیک اعمال کے برابر اجر پائے گا کہا گیا اللہ کے رسول کیا ہمارے پچاس آدمی یا اس گروہ کے رسول اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارے پچاس نیک آدمی یہ روایت سنن ابی داود نیز ترمیدی وغیرہ میں ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے اسی آیت کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ آج تو خیر تمہاری بات مان بھی لی جاتی ہے لیکن قریب تر ایسا زمانہ آنے ہی والا ہے کہ تم خیر خواہی کی بات کہو گے اور وہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا برتاؤ کرنے لگیں گے اس وقت چپ چاپ دیکھے جاؤ اور کچھ نہ بولو وہ گمراہ ہو گئے تو تم پر کچھ آنچ نہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی دو آدمیوں میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو ایک دوسرے کی طرف لڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ میں اٹھ کر دونوں کو سمجھا دیتا ہوں امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کرتا ہوں تو برابر والے نے کہا تجھ کو کیا پڑی ہے اپنی جگہ بیٹھا رہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے علیکم انفوسکم تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا اس کو نہ روکو اس آیت کا موقع عمل یہ نہیں ہے قرآن جیسا اترا ہے اترا ہے بعض آیتوں کے اترنے سے پہلے ہی ان کی تعویل کا زمانہ گزر چکا اور بعض ایسی آیتیں ہیں کہ ان کی تعویلیں عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو چکی اور بعض کی تعویلیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دن بعد واقع ہوئیں بعض کی تعویلیں اس زمانے کے بعد اور بعض کی قیامت کے دن جب کہ قیامت برپا ہونے لگے گی اور بعض کی قیامت کے دن جب کہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا جب تک تمہارے دل اکٹھے ہیں اور تمہارے جذبات ایک ہیں تم میں پھوٹ نہیں پڑی ہے اور ایک دوسرے کی برائی کے در پہ نہیں ہے اس وقت تک امر و نہیں برابر کرتے رہو اور جب دل بگڑ جائیں فرقہ بندی ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ واسطے کا غصہ رکھنے لگے اس وقت بالکل سب سے الگ تھلگ رہو اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی گئی ہے ابن جری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے ابن عمر رضی اللہ عنما سے کہا گیا کہ اب تو آپ بیٹھ رہے تو اچھا ہے نہ امر بالمعروف کریں نہ نہیں علم کر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی حکم دے دیا ہے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کا حق نہیں پہنچتا نہ میرے ساتھیوں کو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ حاضر شخص سن کر غائب کو پہنچائے ہم حاضر کے حکم میں ہیں اور تم غائب کے حکم میں یہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے جو ہمارے بعد آنے والے ہیں کہ اگر انہیں کچھ کہا جائے گا تو قبول نہ کریں گے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا تیز مزاج اور تیز زبان اور کہنے لگا اے ابو عبد الرحمن یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کنیت تھی جس سے اس نے انہیں مخاطب کیا چھ آدمی ہیں سب کے سب قرآن کے جید عالم کوئی خیر کے سوا شریر النفس نہیں لیکن ایک دوسرے پر شر کا الزام لگاتا ہے تو ایک آدمی اٹھ کر کہنے لگا کہ اس سے بڑھ کر شرارت نفس اور کیا ہوگی کہ ایک دوسرے کو مشرک کہے تو اس آدمی نے کہا میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں میں تو شیخ سے یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھ رہا ہوں پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مسئلہ پوچھا کہ ایسے لوگوں کو کیا سمجھیں تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں حکم دوں کہ جاؤ انہیں قتل کر دو تم کو تو چاہیے کہ انہیں نصیحت کرو اس بدگوئی سے روکو اگر وہ نہ مانے تو تم پر کچھ نہیں ابو مازن کہتے ہیں کہ میں زمانہ عثمان میں مدینہ گیا وہاں چند مسلمان بیٹھے ہوئے تھے ایک نے یہ آیت پڑھی علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم تو ابن مازن نے کہا کہ لوگ اس آیت کا مفہوم اچھی طرح سمجھتے نہیں جبیر بن نفیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے میں بھی موجود تھا اور میں سب سے کم سن تھا موضوع بحث تھا امر بالمعروف و نہیں عن المنکر میں بول اٹھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے علیہ کم وغیرہ تو سب کے سب میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تم نہیں جانتے آیت کا مطلب اچھی طرح نہیں سمجھتے میں نے دل میں کہا کاش میں نہ بولتا پھر وہ تبادلے خیالات کرنے لگے جب مجلس برخاست ہونے لگی تو کہا تم ابھی بچے ہو آیت کا صحیح مصداق نہیں جانتے لیکن کیا عجب تم ایسا زمانہ بھی پالو جب لوگ تنگ دل ہو جائیں خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے لگیں ہر شخص اپنی ہی رائے پر ناز کرتا ہو کسی کی نہ سنتا ہو تو یہ وہی زمانہ ہے حسن رحمہ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے گزشتہ مؤمنوں میں بھی اور موجودہ مؤمنوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ہی منافق ہیں لیکن وہ ان کے عمل کو برا سمجھتے ہیں کعب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ اس وقت آئے گا جب کہ دمشق کے کنیسے کو گرا کر مسجد بنا دیا جائے گا یعنی تعصب بڑھ جائے گا اس آیت کا یہ مطلب ہے واللہ اعلم